عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں اثر کے بعد دو رکاتیں کبھی نہیں چھوڑی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینتیس